الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه والذين آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحل عقدة من لساني يصطه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شاعر ہے صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و صلاح اور صلاح و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اپنے عزیز اور ذمہ دار حضرات کو اس طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کے مجلس حدیث ہے اور یہ سارا پروگرام حدیث کے حوالے سے ہے اس حوالے سے بالخصوص ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حق اور صداقت کی ہر لمحے پاسداری کریں میں مکتب الدعوہ میں ایک ادنا سا خادم ہوں مکتب الدعوہ کے ڈائریکٹر کو ہم مدیر مکتب الدعوہ کہتے ہیں میں قطعا مدیر مقصد الدعوہ نہیں ہوں اس قسم کی باتیں کسی کی عزت میں اضافے کا باعث نہیں بنتی بلکہ باعث توہین ہی ہوتی ہیں اس طرح کی بات کہیں بھی کسی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں سب کو صداقت کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد میرے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات بھی ہے خوش نصیبی بھی ہے کہ میں اپنے نہایت ہی قابل احترام اہل علم کی موجودگی میں ان کے زیر سایہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنے چلا ہوں جن کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے جو علم و فضل چاہیے جو معلومات کا ذخیرہ چاہیے میں اس سے محروم ہوں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کچھ ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرے دل میں اور آپ کے دل میں محدثین کرام دین کے علم برداران کی عظمت جاگزی ہو اور دین کے بارے میں ثقاحت آئے یقین آئے اعتماد آئے اور دین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو یہ موضوع کئی طرح سے لیا جاتا ہے ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم محدثین کے وارث ہیں ان کی جماعت کے افراد ہیں اس لیے ہمارا اعزاز اور ہمارا افتخار یہ ہے کہ ان کی شان بلند ہو اس کے نتیجے میں کیونکہ ہم ان کے وارث ہیں اس لیے ہماری بھی چھاٹ بڑھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع جس طریقے سے کل نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا سلف کے زمانے میں جیسے اس کی اہمیت تھی ویسے ہی دور جدید میں اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اس لیے کہ دین جو اپنی حقانیت اور صداقت کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے اور دن بدن اس کی روشنی بڑھ رہی ہے جب بھی دین کی روشنی پھیلتی ہے بڑھتی ہے اور اس کا زور ہوتا ہے تو مخالفین کسی دور میں بھی اس کی روشنی کو کم نہیں کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکیں گے اور نہ ہی اس کا امکان ہے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں داخلی طور پر اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنے زوردار اور مضبوط دلائل رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لیے لوگ یہ تو کبھی نہیں کر پائے کہ دین کا مقابلہ کر لیں کتاب اللہ کا مقابلہ کر لیں سنت رسول اللہ کا مقابلہ کر لیں لیکن ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہیں جو لوگ دین کی طرف لپک رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تشکیق پیدا کی جائے شکوک پیدا کیے جائیں اس سے تعلق کمزور ہوگا اور اس تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ سے مخالفین کے دل ٹھنڈے ہوں گے اس سے زیادہ کبھی وہ کچھ نہیں کر سکے اور اس سے زیادہ کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے دیکھنے میں یہ انسان ہے لیکن ان کی جدوجہد ان کی جا سکتا جن کو ناکام نہیں کیا جا سکتا جیسے آسمانی نظام اور تقریبی نظام اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے اس کی مشیت کا تقاضا ہے وہ جو چاہے سو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ سلائی اللہ رب العزت جو چاہے سو کر سکتا ہے وہ اس طرح قادر مطلق ہے لیکن اس کی مشیت اس کی حکمت کے تقاضے جیسے چاہے ویسے کرے تکینی نظام وہ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے ہواؤں کا نظام فرشتوں کے ذریعے چل رہا ہے بارش کا نظام فرشتوں کے ذریعے روزی رزق کا نظام فرشتوں کے ذریعے موت و حیات کا سلسلہ فرشتوں کے ذریعے اور اللہ رب العزت کا جو اس سے اعلیٰ و بالا اس سے زیادہ پسندیدہ نظام تشریحی نظام ہے شرعی نظام ہے دنیا کو جو ہدایت کا راستہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے وہ نظام اللہ رب العزت نے محدثین کرام کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے کس قدر عظمت کی بات ہے اسی لیے سارے دشمنان خدا دنیا بھر کے دین دشمن سب کے سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے محدثین کا اعتماد اٹھا دیا جائے اگر محدثین کا اعتماد اٹھا دیا جائے تو پھر دین پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے یقین اٹھ جاتا ہے دنیا جو دوڑ دوڑ کر دین قبول کر رہی ہے ان کے دلوں میں اگر شکو کو شبہات پیدا کر دیے جائے تو دنیا پھر دین کی طرف مائل نہیں رہے گی اور دین پر چلنا چھوڑ دے گی یہ ابتدا بھی یہیں سے ہوئی تھی آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا کی قوتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ محدثین کی جدوجہد کو محدثین کی خدمات کو مشکوک بنا دیا جائے محدثین کی حدیث کی تحقیقات کو قابل اعتراض ثابت کر دیا جائے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم ناکام ہیں جیسے ہمارا دین ناکام ہے جیسے ہمارا دین مشکوک اور ناقابل اعتماد ہے ویسے ہی مسلمانوں کا دین بھی ناقابل اعتماد اور مشکوک ہو جائے جیسے تم ویسے ہو بات یہیں سے شروع ہوئی تھی آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ رب العزت نے اس پاک باز اور مقدس گروہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی نشو و کے لیے پسند فرمایا اور اختیار کی ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب قلوب قلوب قلوب العباد العباد العباد فاستفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه خير فاختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه فعرفوا عباد فضله اللہ رب العزت نے کائنات کے دلوں میں جھانک کے دیکھا سب سے پسندیدہ دل سب سے پاک صاف دل سب سے خوبصورت دل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا اسے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے لیے اختیار کر لیا پسند کر لیا چن لیا اسے مصطفیٰ و مجتبہ و مرتضا بنا لیا اس کے بعد پھر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں جھانک کے دیکھا تو ایک جماعت ایک قوم ایک گروہ ایک فریق ملا جس کے دل پوری دنیا میں انبیاء اکرام کے بعد سب انسانوں سے پاک صاف اور ستھرے دل تھے وہ ایسی جماعت تھی جن کے دلوں جیسے شفاف ہی تھے اور کسی کے نہیں تھے ان کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا وہ صحابہ اکرام تھے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انتخاب فرما لیا ان کا اور اپنے دین کی اقامت کے لیے اس کی نشر و اشاعت کے لیے دنیا میں اسے پھیلانے کے لیے تاکہ پتہ چل جائے دنیا کو جتنا صاف شفاف سچمہ ہے دین کا اتنے ہی اس کو پھیلانے والے پہنچانے والے نشر کرنے والے دنیا تک یہ پیغام لے کر جانے والے بھی اتنے ہی صاف ستھرے ہیں جتنے دین صاف ستھرا ہے کسی کو انگوش سنوائی کی گنجائش نہ ہو درجہ بدرجہ دیکھ لے ذاتی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے خدمت اسلام کی بات ہے جس نے دین کی زیادہ خدمت کی جس نے اللہ کے سامنے زیادہ جھکے دکھایا جس نے دین اسلام کے لیے زیادہ وقت دیا جس نے دین اسلام کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کیا جس نے اپنا سب کچھ تن من دھن دین کے لیے قربان کر دیا وہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوا ان امن اللہ سے علی ہی ابو گٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس شخص نے مجھ پر احسان کیا ہے دین پھیلانے کے معاملے میں دین نشر کرنے کے معاملے میں میری مدد کرنے کے معاملے میں میری نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں مالی طور پر اور وقت دینے کے اعتبار سے اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان یہ پہلے محدث ہے پہلے اہل حدیث ہے تمسک بن نصوص میں جو مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی اگر صحیح معنی میں کسی انسان کو شیخ الاسلام کہا جا سکتا ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی شخصیت ہے تو جس نے جتنی زیادہ دین کی خدمت کی دین کی نشو اشاعت کے لیے جتنا کسی نے اتنا ہی اس نے اللہ رب العزت کا قرب اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام پایا اگر ذاتی تعلقات کی بات ہوتی رشتہ داری کی بات ہوتی خون کی بات ہوتی تو اب وقت صدیق کی بجائے حضرت علی کا پہلا نمبر ہوتا رشتہ دار بھی تھے گھر میں پلے ہوئے بھی تھے اور داماد بھی تھے سب جانتے ہیں لیکن پہلا نمبر کس کو ملا جس نے دین کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی جس نے دین کو نشر کرنے کے لیے دین کی حفاظت کے لیے اس کی نظری اور فکری حفاظت کے لیے اور اس کی عملی حفاظت کے لیے اور حدیث پر جان قربان کرنے کے لیے ساری دنیا کی رائے ایک طرف ابو کے صدیق کہتے ہیں اگر کتاب اللہ میں کچھ لکھا ہوا تو ابو کے صدیق اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں نس کو ابو کے صدیق نہیں چھوڑے گا سارے رائے دے رہے ہیں مشورے دے رہے ہیں جو اسامہ کا لشکر نہ بھیجو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو ابو کے صدیق اس کو تبدیل کر دے سوال ہی پیدا نہیں ہو یہ نس کے ساتھ تمقص ہے حدیث کی پاسداری ہے اور حدیث کے ساتھ چمٹ جانا ہے حدیث رسول اللہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنا ہے کسی کی پرواہ نہیں ہے کثرت کی پرواہ نہیں ہے اور وہ توفیق بھی اللہ رب العزت نے اسی شخص کو دی لا محمد اللہ رسول قد خلط من قبل الرسل افما تو قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لوگوں ایمانداری سے اچھی طرح دھیان سے یہ بات سن لیں جو صرف صاف شفاف دل لے کے جو صاف شفاف دل لے کے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو قبول کرتا ہے وہی الہی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے اپنی ذات سے بڑھ کے اس میں اعتماد کرتا ہے ایمان گہرا لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو علم دقیق عطا فرماتے ہیں ایسا علم عطا فرماتے ہیں جو ساری دنیا دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے کہ ہمیں کیوں حاصل نہیں سب کو پتا تھا سب نے قرآن پڑھا ہوا تھا سب نے قرآن پڑھا ہوا تھا لیکن یہ توفیق عبر کے صدیق کو ملی کہ یہ آیت پڑھ کے سنائے کس کو نہیں آتی تھی یہ سب کو یہ آیت آتی تھی لیکن اللہ رب العزت کا اعزاز ہے جسے کہا اس نے بخش دیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ کے بارے میں سنت رسول اللہ کے بارے میں جو ادب و احترام ابو کے صدیق کے ہاں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں جو تمسک بن نسور کس کو ملا جس نے دین کی زیادہ خدمت کی جس نے دین کی علمی اور عملی اور فکری اور نظریات کی زیادہ خدمت کی اس کو پہلا نمبر دینا اگر ضرور بھیجنا ہے لشکر تو اس کی قیادت تبدیل کر دیں بچہ ہے عقل کا کچا ہے کسی منجے ہوئے کو بڑی عمر کے تجربہ کار کو بھیج دیں اب عقل پرستوں کی تو یہی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہاں عقل پرستی نہیں ہے نصوص پرستی ہے نصوص کی بات ساری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ذریعے کسی شخص کو مقرر کرے اور ابو کے صدیق اس کو معذول کرے اس کا کوئی امکان نہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے یہی منحج ہے تمام محدثین کرام نس مل گئی ہے حدیث مل گئی ہے آیت مل گئی ہے اور یقین ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے سچ ہے اس کے اندر ثقافت ہے اس پر یقین ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی محدث کو اور کسی بھی محدثین کے پیروکار کو ان کے نقشے قدم پر چلنے والے کو اس راستے سے ہٹا نہیں یہ پہلے اہل حدیث نے محدثین کے پہلے سب خیل ان کے لیے راستہ متعین کر دیا تھا آج تک یہ قوم اسی راستے پر چل رہی ہے جب اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی سے دین پھیلنے لگا دین کا چرچا ہونے لگا لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہوا اللہ سید غلون ربی کا وقت لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اسلام نشر ہو رہا ہے اب یہود و نصارہ کو پچھو بڑھ گئے کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے ہمارے پاس بھی وہی آئی ہوئی تھی ہمارے پاس بھی وہی آئی ہوئی ہے ان کے پاس بھی وہی آئی ہے لوگ ہمیں چھوڑ کے ان کی طرف لپک رہے ہیں ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے اور یہ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ قوم ہی ایسی ہے جس کی گٹھی کے اندر حسن پڑا ہوا ہے ام میں اللہ تعالیٰ ما آتا ہوں اللہ بدولوں تک سرو نہ کما کفر ستون سوا ودو لو کما پتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک قوم کی طرف نبی ہو کر نہیں آئے پیدا پورا اس میں ہوئے ہیں لیکن پیدا پوری انسانیت کے لیے ہوئے ہیں پیدا مکہ میں ہوئے ہیں لیکن دعوت یا سنی رسول اللہ علیکم جمیا اپنی ذات کی طرف بلاتے نہیں ہیں یا حضل کتاب تعالو کلمت سوائم بیننا و اللہ نعبد الا اللہ اور کلام وہ لے کے آئے ہیں وہی وہ لے کے آئے ہیں کتاب وہ لے کے آئے ہیں جو ان کی کتاب کی حفاظت کرنے والی ہے وہ مہم نالے اگر کوئی شخص سچے دل سے جانتداری اور ایمانداری سے تورات پر عمل کرنا چاہتا ہے انجیل کی حقیقت جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے انجیل اور تورات کی صحیح تعلیمات تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن حکیم پڑھ لے تمام خیر تمام اچھائی بھلائی جو تورات اور انجیل کے اندر تھی اللہ رب العزت نے اکٹھی کر کے قرآن کریم کے اندر رکھ دی جہاں سے تورات آئی تھی وہیں سے قرآن آیا ہے جہاں سے انجیل آئی تھی وہیں سے قرآن آیا ہے تورات اور انجیل کے اندر اس کے پڑھنے والوں کے اندر موسا اور عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کا اتنا ادب و احترام نہیں ہے جتنا ادب و احترام اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کیا حق موجود تھا کسی کو ان پر حاصل کرنے کا کیا ضرورت تھی اس کے خلاف محاذ قائم کرنے کی آسان راستہ یہ تھا کہ اس کو قبول کر لیں اس کے ذریعے ان کی بے عزت بنتی ان کی دنیا بھی سمجھ جاتی آخرت بھی سمجھ جاتی جو تکم کس لین میں رحمتی ہی اللہ نے وعدہ بھی دے دیا قرآن کریم میں جو تکم کس لین میں رحمتی ہی دو رحمتیں مل جائیں گی تورات پر ایمان لانے کا الگ سے ثواب مل جائے گا قرآن کو قبول کرنے کا الگ سے اثر مل جائے گا انجیر کو قبول کرنے کا الگ سے اثر مل جائے گا کتاب اللہ قرآن حکیم کو قبول کرنے کا الگ سے اثر مل جائے گا لیکن برا ہو حسد کا برا ہو حسد کا حسد کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے خاص پیدا ہوتی ہے یہ جو میرے بھائی کے پاس نعمت ہے یہ مجھے بھی مل جائے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہمیشہ حسد پھر اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے مل جائے اس کے پاس رہے نہ رہے اور آخری مرحلہ حسد کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے اس کا نقصان ہونا چاہیے میرا کیا ہوتا ہے اس سے قطع بڑی بدترین بیماری ہے اور یہ بیماری جن قوموں کو لگی ان قوموں نے اپنی آخمت برباد کی اور دنیا میں بدنام ہوئے بے عزت اور ہوئے آج تک یہی سلسلہ جاری ہے میں یقین سے کہتا ہوں تمہیں بھی یقین ہوگا ان کو بھی یقین ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں مسلمان سچے ہیں ہر دور کے کافروں کو پتا رہا ہے کہ ایمان والے سچے ہیں دین والے سچے ہیں لیکن ان کا حسب ان کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دے یہ بات میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وجہ بس او نہ کہا ظلم فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين یہاں یہی بات ہے تک فرو نہ کما کا سوا جیسے ہم کافر ہوئے جیسے ہم ڈوبے ہیں جیسے ہم نے اپنا آپ برباد کیا ہے کاش کے مسلمان بھی اسی طرح برباد ہو جائیں جیسے تورات اور انجیل ناقابل اعتماد ہو چکی ہیں کاش کے قرآن اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی اسی طریقے سے ناقابل اعتماد اور ناقابل یقین اور مشروب ہو جائے اس چکر میں پڑ گئی اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر سے بھی ان کو کچھ مددگار مل جائے اللہ رب العزت نے اس کو آسمان سے صفائیاں دی اور اس زور سے صفائیاں دی کہ ان صفائیوں کو دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں باحسان رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين رضی اللہ رضی اللہ فعلم ما في قلوبهم قرآن کریم کی اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کی صفائیاں دی ہوئی ہیں ان کے مناسب بیان کیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ وہ صاف دل تھے شفاف آئینے والے تھے قابل اعتماد تھے اور جگہ جگہ بتایا ہے کہ یہ جانتدار ہے ایماندار ہے ان کو مشکوک کرنے کے لیے پہلے دن سے ہی جدوجہ شروع ہوئی اور داخلی طور پر مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ مل گئے جو صحابہ اکرام کے کیڑے نکالنے والے ان کو مشکوک کرا دینے والے مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے قرآن مشکوک ہو جائے کسی طریقے سے قرآن مشکوک ہو جائے بدولو تک فرون نہ کما کا خ تک سوا جیسے یہودیوں کی کتاب ناقابل اعتماد ہے ویسے ہی مسلمانوں کی کتاب بھی ناقابل اعتماد ہو جائے جیسے نصارہ کی کتاب ناقابل اعتماد ہے اور لوگوں نے یقین کر لیا ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ویسے ہی مسلمانوں کی کتاب بھی مشکوک ہو جائے ناقابل اعتماد ہو جائے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا سارے کے سارے ایک جیسے ہو جائیں لیکن انہ نظل ذکر انہ ذکر مسلمانوں میں سے ان کو کچھ لوگ مل گئے جو آج تک موجود ہیں جو کافروں کا تعاون کر رہے ہیں یہ ثابت کر کے یہ کوشش کر کے کہ واقعی قرآن مشکوک ہے نام لینے کی ضرورت نہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایک مستقل گروہ ہے جو صحابہ اکرام پر کیچڑ اچھالتا ہے اور قرآن کریم کو مشکو کہتا ہے یہ بہت جلد پیدا ہو گئے اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی اللہ رب العزت جس چیز کی ذمہ داری لے اسے تو پھر خوب نبھاتے ہیں اللہ رب العزت نے اس قوم کو محدثین کی جماعت کو توفیق عطا فرمائی انہوں نے ایسے دور اندیشی سے کام لیا اور اس طریقے سے علم اسنار رجال بندوں کو پرکھنے کا علم ایجاد کیا اس کے ذریعے وہ لوگ جو انہوں نے دین کو مشکوک کرنے کے لیے گواہ کے طور پر کھڑے کیے تھے ان کو سرے سے میدان سے ہی باہر نکال دیا محدثین کرام نے جو جانچنے پرکھنے کے معیار قائم کیے اس معیار پر وہ لوگ پورے ہی نہیں اترے ان کی علم کے میدان میں ٹکا بھی قیمت نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک ایسی جماعت کھڑی کر دی جن کے ذریعے تواتر کے ساتھ اللہ رب العزت کی کتاب تمام دنیا کے اندر پھیل گئی اور دنیا کے سینوں کے اندر محفوظ ہو گئی ایسے لوگوں کے ذریعے جن پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی بل ہوا آیا تم بیا تم سی سدور اللہ اور ایسی پھٹکار پڑی جن لوگوں نے اس موضوع پر کفار کی مدد کی تھی قرآن کو مشکو کرنے کے لیے آج تک دنیا جانتی ہے کہ ان کے اندر حافظ نہیں ہوتے حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے ان کے منہ سے کبھی سیدھی آیت نہیں نکلتی قرآن کریم کی کوئی سیدھی آیت پڑھ ہی نہیں سکتے جب بھی پڑھیں گے تو غلط طرف کے ساتھ پڑھیں گے یہ سزا ملی ہوئی ہے یہ سزا ملی ہوئی ہے کتاب اللہ کی گستاخی کی اور دوسری طرف محدثین کے پیروکاروں کا عالم یہ ہے کہ ہر بستی کے اندر ہر گلی اور ہر کوچے کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی بستی کے اندر بے شمار حفاظ موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں اس کو سنا رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے اور اس کی توفیق کے ساتھ محدثین کا پہلا کارنامہ ہے کتاب اللہ کی حفاظت اور یہ محدثین کی ایسی عظیم الشان خدمت ہے جس خدمت کا دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس کا انکار نہیں کر سکتی اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کی توفیق سے انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے ساری دنیا اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے دانشور سارا زور لگا کے قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو بھی آج تک مشکوک نہیں بنا سکے اور کبھی نہیں بنا سکے اس بات کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں اب اگلی بات ایک کارنامہ تو محدثین کا اور محدثین کی خدمت یہ ہے میں پھر توجہ دلاؤں گا اہل علم کو طلبت العلم کو کہ اس طرف سے کبھی غفلت نہ برتے قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ رب العزت نے محدثین سے کروائی ہے محدثین کے کارنامے محدثین کی خدمات کا ذکر ہو تو حفاظت قرآن کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے یہ انہی قوم اسی قوم کا کارنامہ ہے اللہ کی توفیق سے انہی لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور آج تک کرتے چلے آ رہے اور اگلا مسئلہ تھا قرآن کریم کے مفہوم کی حفاظت کا قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے اس کی حفاظت کا قرآن کریم کے ذریعے جو عقیدہ اور ایمان دیا ہے جو عمل دیا ہے جو نظام زندگی اور دستور زندگی دیا ہے اس کی حفاظت کا آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے کام کتنے عظیم ہوتے ہیں اللہ سبیل المثال اللہ کمر نیم آسمان اللہ کی ایک مخلوق ہے آسمان اللہ کی مخلوق ہے سبیوں سے سب کو نظر آ رہا ہے اور اللہ نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ اس کو دیکھو بار بار دیکھو فرج الباطارا ہلتارا من فتو تم مر جے کر کر رہا کلب کلب حسین سبیاں بیت گئی ہیں اور وہ انسان اس کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا چیلنج قائم ہے تو اس کے اندر نقص نکال کے دکھاؤ کوئی غلطی نکال کے دکھاؤ کوئی کمی کتا دکھاؤ کوئی دراڑ دکھاؤ کوئی کدی اور پیڑ پن دکھاؤ دنیا کی کوئی طاقت آج تک اللہ رب العزت کے اس چیلنج کے جواب میں کچھ نہیں کرتی یہ اللہ رب العزت کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اللہ کی مخلوق کو ہم جانتے ہی نہیں ہے کتنی ہے عالم رب اللہ اللہ وکرال البشر اللہ رب العزت کی مخلوق کو ہم جانتے ہی نہیں ہے جو اس کی مخلوق کے ایک فرد کا عالم ہے اور قرآن حکیم تو اللہ رب العزت کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے جو ساری دنیا مل کے اللہ رب العزت کی ایک مخلوق کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکی بالکل اسی طریقے سے اللہ کا چیلنج قرآن کریم کے بارے میں بھی موجود ہے ایک نہیں کئی بار چیلنج کیا گیا کتاب اللہ کے اندر ساری دنیا مل کر آج تک قرآن کریم کی کوئی بات غلط ثابت نہیں قرآن کریم ایک مجموعی طور پر معاجہ ہے اس معاوضے کے اندر پھر بے شمار معاوضے ہیں قرآن کریم کے داخلی شواہد کے داخلی شواہد بے شمار ہیں میں آزاد سبيل المثال فرمایا اگر تم ساری دنیا مل کر آج تک قرآن کریم کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہے قرآن کریم ایک مجموعی طور پر معجزہ ہے اس معجزے کے اندر پھر بے شمار معاوضے ہیں قرآن کریم کے داخلی شواہد کے داخلی شواہد بے شمار ہے میں آزاد سبیر المثال فرمایا اگر تم یہودیوں کے چلن کر کے کہا اگر تم واقعی پاک باز ہو کتنے ہی اچھے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق تم اللہ کی اولاد ہو اللہ کی مقرب ہو تو ستمن ان تم تم سوادیں موت کی تمنا کرو تو دنیا میں کیوں دھکے کھا رہے ہو ساری دنیا کے ظلم برداشت کر رہے ہو ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بنی ہوئی ہے تو اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے ہی جنت بنی ہے ساری قربتیں تمہارے لیے ہیں تو تمنا اور موتا موت کی تمنا کرو دنیا سے جان چھڑاؤ جنت میں جاؤ یہاں کیا دھکے کھا رہے ہو اور ساتھ ہی فرمایا نہیں یہ تمنا ابدا ان کے خیال میں یہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے خیال میں تو اللہ فرما رہے ہیں ساتھ ہی نام لمبیا کے ذریعے چیلنج کروا دیا نہیں یہ تمنا ہو ابنا سدم اتائی ہوئی ہرگز نہیں تمنا کریں گے آج تک کسی نے سنا کسی یہودی نے کہا میں موت کی تمنا کرتا ہوں اس لیے قرآن کریم کی صحت پہ اعتراض ہوتا ہے حضرت ابن عباس کے کہنے کے مطابق کہ اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں اپنے منہ کے تھوک سے وہی مر جائے ایک سانس بھی نہ لے لیکن قرآن کریم کی صداقت پر ان کو یقین تھا ان کو پتا تھا قرآن کریم کے اندر حقائق بیان ہوئے ہیں آج تک کسی یہودی کو ہمت نہیں پڑی قرآن کریم کیا چیلنج قبول کرنے کی پتا ہے کہ اگر یہ چیلنج قبول کیا تو مر جائیں گے یقین ہے جہلو بہا وسطے کنسان سسم ظلم فنظر کے فکان حاصل دی فرعون کی ممی پڑی ہے اس کی لاش پڑی ہے اللہ رب العزت قرآن میں لکھا ہوا ہے فلیو منور الجی کا بھی پتا نہیں کرے علی من کا آیا فلیو منور جی کا بھی پتا علی من خلف کا آیا آج ہم تیری لاش کو تیرے وجود کو بچائیں گے دنیا کے لیے قیامت تک عبرت بنائیں گے آپ دیکھتے ہو کہ آج تک محفوظ ہے اور کمال یہ ہے مولا کریم کا اہل حق کے لیے کمال اور اس کی مہربانی یہ ہے کہ کافر اس کو لے جاتے ہیں اور اس کا علاج کر کے رکھتے ہیں تاکہ قرآن کریم کی شاید پہ کوئی حرف نہ آئے قرآن کریم کی شاید پہ کوئی حرف نہ آ سکے تو قرآن کریم ایسے بے شمار قرآن کریم کے اندر سے داخلی معاوضے ملیں گے آپ کو ایک مجموعی طور پر معاوضہ ہے اور اس معاوضے کے اندر بے شمار معاوضے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آج تک قرآن کریم کی ایک بھی خبر کو غلط ثابت نہیں کر سکی جیسے کسی لفظ کو غلط ثابت نہیں کر سکی ویسے ہی کسی معنی کو غلط ثابت نہیں کر سکی جس طریقے سے قرآن کریم اپنے الفاظ کے اعتبار سے اپنے معانی کے اعتبار سے مجموعی طور پر کلی طور پر جزوی طور پر موجودہ ہے اور ایک مکمل شے ہے بالکل اسی طریقے سے ایک نظام زندگی اور دستور زندگی کے اعتبار سے بھی قرآن کریم ایک موجودہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا اس کا اس کا حساب کتاب ہمیں قیامت کے اندر نظر آئے گا قرآن کریم کو جیسے ہلایا نہیں جا سکتا قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ویسے ہی قرآن کریم کے دیے ہوئے دین اور قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام زندگی کے اندر بھی کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں اگلا مرحلہ یہ تھا جیسے قرآن کریم کا متن اور قرآن کریم کا نظم محفوظ ہو گیا ہے ویسے ہی قرآن کریم نے جو مفہوم دیا ہے قرآن کریم نے جو تعلیم دی ہے قرآن کریم نے جو عقیدہ دیا ہے قرآن کریم نے جو عبادات دی ہے جس طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی عملی تفسیر کی ہے اسی طریقے سے قرآن کریم عملی طور پر بھی قیامت تک محفوظ رہے اگلا کام یہ تھا یہ تو بہت جلد لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ قرآن کریم کو ہلانا تو بہت مشکل ہے قرآن کریم کو ہلانا تو بہت مشکل ہے لیکن اس کے باوجود قوم ڈھیٹ ہے آج تک اس کام میں بھی لگی ہوئی ہے شاید آپ نے چکر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ لوگوں نے جعلی آیتیں بنائی لوگوں نے مستقل صورتیں بنائی بلکہ ملا محمد اکی نے تو ایک پورا قرآن بھی بنایا اور چھپا ہوا ملتا ہے ذرا کم ملتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک بھی آیت قرآن کریم کے ساتھ آج تک غلط ملت نہیں ہوتی کسی کو کوئی شبہ نہیں پڑا کوششیں ہوئی لیکن ان میں سے ایک کوشش بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے محدثین کی جماعت میں کامیاب نہیں ہونے بالکل ایسے ہی اس کا اگلا مرحلہ قرآن کریم کے محفوظ قرآن کریم کے دیے ہوئے دین اور قرآن کریم کی دی ہوئی تعلیم کو محفوظ کرنے کا مرحلہ تھا اور وہ ہے حدیث رسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ جانتے ہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہے جس کا کہا ہوا جس کا کیا ہوا جس کا دیکھا ہوا جس کا سنا ہوا سب کچھ دین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کہا ہوا دیکھا ہوا سنا ہوا کھایا ہوا بیٹھا ہوا اٹھا ہوا سب کچھ دین ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ نہیں ہوتا امام الانبیاء کے اعمال جزیات سمیت محفوظ نہیں ہوتے اس وقت تک قرآن کریم دنیا کے لیے حجت نہیں بنتا کہنا خلق القرآن حضرت محمد الرسول اللہ قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے قرآن کریم کی لفظی تفسیر ہے اور قرآن کریم کی حقیقی وضاحت ہے جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جزیات سمیت محفوظ نہیں ہوتی اس وقت تک دین محفوظ نہیں ہو سکتا اس وقت تک قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوئی صورت نہیں کا اگلا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایسا محفوظ کیا ایسا محفوظ کیا چودہ صدیاں بیت گئی ہیں ہمارا نہ کوئی زمینی تعلق ہے نہ زمانی تعلق ہے نہ لسانی تعلق ہے نہ کوئی خونی رشتہ ہے ہماری زبان اور ہے ان کی زبان اور ہے ان کا خاندان اور ہے ہمارا خاندان اور ہے ان کا علاقہ اور ہے ہمارا علاقہ اور ہے اس کے باوجود اتنی صدیاں بیت جانے کے باوجود ہم تم جیسے حقیر سے لوگ بھی جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اندھیرے میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کے پاؤں کہاں رکھے ہوئے ہوتے تھے ہاتھ کہاں رکھے ہوئے جانتے یہ کارنامہ محتسین کرام کا ہے کہ اللہ کے اس رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچا دیا جائے اور قیامت تک کوئی شخص ایسا نہ ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سے آگے بڑھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بات تو ہماری وکالت کی ہے ہماری دعوت اور تبلیغ کی ہے اور ہمارے زور کی ہے ہمارے زور وکالت کی ہے کہ جن کے ہم وکیل ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں جن کے ہم علم بردار ہیں جن محدثین کا نام ہم لیتے ہیں ان کا مقدمہ ہم نے عالمی عدالت سے کس قوت اور کس زور کے ساتھ پیش کیا ہمارے جو ایجنٹ ہیں ہمارے ہاں جو ان کے ایجنٹ ہیں انہوں نے اعتراضات بڑے ہوئے ہیں شبہات پڑے ہوئے ہیں ان کی بدنیتیں پڑی ہوئی ہے بدنیتیں پڑی ہوئی ہے اور بڑے سلیقے اور پورے احترام کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اس لیے شبہات کو بڑے سلیقے سے پیش کرتے ہیں محدثین کی جدوجہد کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محدثین نے جو تحقیق کا معیار کیا ہے قائم کیا ہے وہ کتنا بلند سے بلند تر ہے اس لیے وہ جواب دینے میں مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ ماندہ رہ جاتے ہیں شبہات آگے نکل جاتے ہیں اور حقیقت پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس لیے اگر وہ واقعی مخلص ہے ایمانداری سے مسلمانوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کا معیار تحقیق بلند کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دین کی تحقیق کریں پھر ہمارے ساتھ بات کریں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے ہمارا تو یہ دعویٰ ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر پوری دنیا کے اندر جو معیار صحت کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ہے وہ کہیں اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی ہے تو کوئی دکھا اور پھر جو اپنے اپنے بیوقوف ہیں جو اپنے دشمن ہیں اپنے میں سے ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی جانی چاہیے ان کی نصیحت کے لیے ان کو بھی یہ بات بتائی جائے کہ کون سا وہ اعتراض ہے جو کتاب اللہ پر ہوا ہے جو حدیث رسول اللہ پر ہوا ہے کتاب اللہ پر نہیں ہوا ہر وہ اعتراض جو حدیث پر ہوا ہے بالکل جوں کا توں وہی اعتراض کتاب اللہ پر بھی ہوا ہے جس طریقے سے حدیث رسول اللہ کو مشکوک بنانے کی جہد اور محنت ہوئی ہے اتنی ہی محنت کتاب اللہ کو مشکوک بنانے کی بھی ہوئی ہے کامیاب وہاں بھی نہیں ہوئی کامیاب یہاں بھی نہیں بات نے کیا اس لیے محدثین کرام کا مقدمہ ان کی خدمات کا تذکرہ ان کی جد و جہد دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس گروہ نے علم و تحقیق کا وہ معیار قائم کیا ہے جو معیار دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا اگر ان کی جدوجہد بھی مشکوک ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ دنیا کا پورا نظام سکو شبے پر چل رہا ہے کوئی بات بھی معیار تحقیق پر پوری نہیں ہوتی وہ کرام بیٹھے اور سکھا علماء کرام بیٹھے قابل اعتماد علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجیے آپ کو بھی پتا ہی ہوگا اس بات کا کہ قرآن کریم میں آیتیں داخل کرنے کی کوششیں ہوئیں جالی بنانے کی کوششیں ہوئیں لیکن کوئی بھی خلط مند نہیں ہو سکی بالکل اسی طریقے سے موضوع حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ وہ ایسے لوگ جو شک لے کر آتے ہیں بے ایمانی لے کر آتے ہیں ان کو اندھے بہرے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے

آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی کتنی بڑی بڑی حکومتیں دنیا کی کتنے بڑے بڑے اپنے خیال میں ڈائنسور اور کتنے بڑے بڑے محققین تو اللہ رب العزت کی مہربانی سے گوریا نشینوں چٹائیوں پر ایڈیاں رگڑنے والوں نے مسجدوں پر ایڈیاں رگڑ مسجدوں میں بیٹھنے اللہ تعالیٰ نے بتایا کتنا والا میری شدر کو صدر کبھی پور ہوئی اور ساتھ ہی فرما فائن ہم لائیو کر کا اللہ حضور نام حدیث کا لیتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی کتاب کا انکار کرنا چاہتے ہیں کتاب اللہ کا انکار اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حدیث کا انکار نہ کر دیا جائے اور حدیث کے انکار کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیتے ہیں اس کا ہاتھ توڑ دیتے ہیں اور یہ سلسلہ تاقیامت قیامت جاری رہے گا یہ سلسلہ تاقیامت قیامت جاری رہے گا ہمارا فرض یہ ہے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمیں یہ ذخیرہ ملا ہے ہمیں یہ سرمایہ ملا ہے ہمیں جو یہ میراث ملی ہے اپنے اسلاف سے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے جو محنتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اس کے لیے ضرورت کوئی نہیں ہے مصب الاسلام اللہ رب العزت بس نصیب کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ کوئی اس نظام کا حصہ بن جائے کوئی اس کو بن جائے گا وہ اعزاز کمائے گا افتخار کمائے گا سربلند ہوگا ورنہ اللہ کا دین ہمیشہ سے محفوظ ہے ہمیشہ تک محفوظ رہے گا آپ کچھ کرے نہ کرے آپ کی مرضی ہے اگر کوئی شخص دین کے کسی طالب علم پر پانچ روپے خرچ کرتا ہے دس روپے خرچ کرتا ہے اللہ کے دین کی حفاظت میں حصہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید ہے کہ قیامت کے دنوں محدثین کے ساتھ اٹھیں گے اور محدثین صحابہ اکرام کے ساتھ اٹھیں گے اور صحابہ اکرام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحقیق کا معیار جو محدثین نے قائم کیا آج تک دنیا کی کوئی طاقت اس پہ اضافہ نہیں کر سکی اور اگر کسی نے اضافہ کیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے سرخیل ہی تھے اور شاید اس اضافے کی وجہ سے اس بلند تر معیار کی وجہ سے تحقیق کے اعلیٰ تر منصب پر فائد ہونے کی وجہ سے یہ امیر المومنین سے حدیث ہے پہلا فیصلہ تو یہ کیا اور بڑا خوبصورت فیصلہ ہے باقی لوگوں کی یہاں حضرتیں پائی جاتی ہیں تذکرت الحفاظ میں امام شادی کے بارے میں لکھا ہوا ہے لو استقبل امری مستد برسو لما حد اہل الحدیث اگر مجھے پہلے سمجھ آ جاتی اس بات کی جس کی بعد میں آئی ہے تو میں کوئی ایسی حدیث نہ روایت کرتا جس پر محدثین کی جماعت متفق نہ ہو چکی ہے لیکن یہ بات ان کو بعد میں سمجھ آئی امیر حدیث کو پہلے ہی سمجھ آئی امام صاحب کا فیصلہ صحیح بخاری کے اندر ایسی روایتیں لائیں گے جس پر ان کے زمانے تک یا ان سے پہلے محدثین کا اتفاق ہو چکا ہو اس کی صحت ایک باقاعدہ نظام تھا جس کے پاس وہ شہادت اور وہ سند ہوتی وہ سند اور وہ شہادت ہوتی جس مدرسے پر تمام محدثین کا اتفاق اور تمام محدثین کے ہاں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس کی حدیث کو تمام دنیا کے اندر عزت و احترام سے دیکھا جاتا پورے وسوع کے ساتھ قبول کیا جاتا تھا ان مدارس میں شور پکڑنے والے مدرسے جس کا سب سے پہلا نام ہے وہ ابن شہاد زہری کا مدرسہ ہے دیکھنے میں تو یہ ایک انسان لگتا ہے لیکن یہ اس دور کا سب سے بڑا حدیث کا مدرسہ تھا اس دور کا سب سے بڑا مدرسہ تھا حدیث کا جس شخص کے پاس اس مدرسے یونیورسٹی کی سند ہوتی تھی وہ سب سے بلند تر معیار کا محدت کہلاتا تھا امام کٹاتا کا مدرسہ امام آمد کا مدرسہ یہ دیکھنے میں شخصیات ہے لیکن اس دور میں مدارس کا یہی طریقہ ہوتا تھا ایک شخصیت بیٹھتی تھی اور اس کے ارد گرد دنیا جمع ہو جاتی تھی وہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ان پر اعتماد ہوتا تھا ان پر لوگوں کو یقین ہوتا تھا ان کے ساتھ لوگوں کو وسوخ ہوتا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں فیصلہ کیا کہ اپنی صحیح کے لیے ان لوگوں میں سے ان مدارس کے پڑے ہوئے لوگوں میں سے بالخصوص امام نے شہاب زوری کے مدرسے سے فارغ ہونے والے محدثین میں سے جو لوگ فسٹ آنے والے ہیں پہلے درجے کے لوگ ہیں طبقات میں سے جو لوگ پہلے طبقے کے محدثین ہیں ان کی روایتیں دلچسپی آگ لیں گے تاکہ وہ تام و ضبط والی بات پر کسی کو حرف گیری کی گنجائش نہ ہو تاکہ حدیث کبھی بھی صحت کے درجے سے گر کر جب کمال کے درجے سے گر کر حسن کے درجے تک آئے ہی نہ اس لیے امام بخاری کی روایتوں میں کہیں حسن کا کوئی ذکر نہیں ہے وہ نیچے آتے ہی نہیں ہے اوپر کے طبقے کی روایتیں لیتے ان لوگوں کو تو اب آ کے سمجھ آئی ہے لیکن اب بھی نہیں آئی ان کی ڈگریاں تو ابھی بکتی ہیں ابھی رشوتیں چلتی ہیں تعلقات پلتے ہیں وہاں صرف دین ہے اور دین کا معیار ہے وہ لوگ جو سفر اور حضر میں ابن شہاب کے ساتھ رہے بڑے محدت کے ساتھ رہے ایک حدیث کو بار بار سنا ایک بار سنا پھر سنا پھر سنا سمجھا گئی کہ یہ شخص وہ ہے جب بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے جو پہلے بولا تھا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے لیے تحقیق کا یہ ایک اور بلند تر معیار قائم کیا اس معیار میں امام بخاری رحمہ اللہ کا کوئی شریک اور صحیح نہیں کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے اور اس کے اگلا ایک تحقیق کا بلند ترین میں جو صرف امام صاحب کے پاس پایا جاتا ہے ان کے بعد بھی کوئی اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکا اضافہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکا وہ راوی اور مروی انہو کی معاشرت کے ساتھ لے کا کہ استاد اور شگد کی ملاقات بھی ہوئی ہو تاکہ وہ مقصد علت والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو امیر المین حدیث کہلاتے ہیں آپ یورپ کی تحقیقات پڑھ کے دیکھ لیں ان کا تازہ ترین میں یار تحقیق پڑھ کے دیکھ لیں اللہ کی قسم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکا ابھی تک اس کی گرد کو بھی انہوں نے نہیں پایا وہ تو اپنے کمروں میں بیٹھ کے اپنے حساب سے سوچتے چھائتے رہتے ہیں ان کے ہاں تو اپنی آسمانوں کتابوں کی سمجھے نہیں ہے ہمارے ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجے کے مسائل کی بھی سمجھے ہیں اللہ رب العزت کے فضل کرم تو میرے بھائیوں دنیا کو بتا دو کہ محدثین کرام نے علم و تحقیق کا جو دنیا کے اندر معیار قائم کیا اور متعارف کرایا اور دنیا کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے مصطفیٰ کی حدیث کو جس طریقے سے پرکھ کر سمجھ کر سوچ کر ثقافت کے معیار پر جانچ کر اور اس کے راویوں کو پرکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے پوری انسانی تاریخ میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی آئندہ تو بڑی دور کی بات ہے اور دنیا آج تک اپنی آسمانی کتابوں کو بھی اس معیار پر پیش نہیں کر سکی جس معیار پر پڑھ کر محدثین نے حدیث رسول اللہ کو پیش کیا یہ ہے محدثین کی خدمات میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے اگر میں اس طرف نکل جاؤں تو بات ختم نہ ہو اس لیے میں اسی گفتگو پر اتفاق کرتا ہوں اللہ رب العزت نے توفیق دی تو پھر صحیح اس وقت علماء کرام موجود ہے جو مجھ سے علم و فضل کے اعتبار سے کوسوں بڑے ہیں درجات کے اعتبار سے بہت آگے ہیں ان سے جو کچھ آپ پائیں گے ان سے جو کچھ آپ سنیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے قلوب اور اذہان منور ہوں گے آپ آئے ہیں تو نور لے کے جائیں ان مجلسوں میں نور کے سوا کچھ نہیں ملتا اللہ رب العزت ہمیں نور سے مالا مال کرے دنیا میں نور وہی جمع کریں گے تو قیامت کے دن نور ملے گا نور ملے گا تو پل سرات پار کریں گے دنیا میں نور جمع نہ کیا دنیا میں نور جمع نہ کیا تو وہاں بھی نور نہیں ملے گا وہاں جس کو نور نہیں ملے گا وہ پل سرات پار نہیں کر سکے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل کو نور ایمان سے منور فرمائے نور ہدایت سے منور فرمائے نور وہی سے منور فرمائے نور کتاب اللہ سے منور فرمائے نور سے نور حدیث مصطفیٰ سے منور فرمائے اور ہمارے دلوں کو محدثین کرام کی خدمات کے محدثین اکرام کی خدمات کے اعتراف کی توفیق عطا فرمائے ان کے لیے احترام کے ساتھ ہمارے دلوں کو بھرے اور ہمیں ان کے عقیدے مسلک پر زندہ رکھے اسی مسلک پر ہمیں موت آئے قیامت کے در ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وما توفیق اللہ بلّہ علیہ توکل تو وہی رہی انہیں